بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کا آج ہمارا پینتالیسواں اور آخری لیکچر ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فخر تھی آج کے لیکچر میں ہم پروگرامنگ لینگویجز کے سب پروگرام سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد میں اوور آل جو اس کا کورس ہے اس کی ایک سمری آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے ہم یہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سب پروگرام سے ریلیٹڈ جو مختلف ایشوز جو ہیں ہمارے سامنے کیا ہیں اور ہمیں جو مختلف پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں وہ کس طریقے سے سپورٹ مہیا کرتی ہیں تو ایشو جو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے وہ ہے سب پروگرامس کا آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں سب پروگرامس میں The first issue that we have to talk about is the actual and formal parameter correspondence کہ ہمارے جو پیرامیٹرس جو ہیں جو پاس کیے جاتے ہیں ایکچوئل پیرامیٹر وہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو جو کالنگ پروگرام جس جگہ سے سب پروگرام کو کال کیا جائے وہاں پر جو پیرامیٹرز جو ہیں وہ جو پاس کیے جاتے ہیں those are the actual parameters and formal the parameters جو سب پروگرام کے اندر ڈکلیئر کیے ہوتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ پہلا پیرامیٹر جو ہے وہ فارمل پیرامیٹر پہلے کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے دوسرا دوسرے کے ساتھ اور تیسرا تیسرے کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرڈر جس آرڈر میں یہ پیرامیٹرز لکھے جاتے ہیں اسی آرڈر میں یہ پاس کیے جاتے ہیں اور ون ٹو ون کورسپونڈنس ہوتی ہے this is the kind of mechanism that we have in programming languages like C C plus plus and most of the programming languages we also have this concept of keyword سے کورسپونڈنس بنانے کا how is that we set okay this is a subprogram sort which has land length نا we can use the keyword and we see this parameter actual parameter parameter corresponds land the H parameter N corresponds to length so A for land N is for length کون سا پیریمیٹر کس فارمل پیرامیٹر کے ساتھ ایسوسیڈ ہے تو اس وجہ سے اس میں پوزیشن کا کوئی ایشو نہیں رہتا there are certain pros and cons for this particular choice جو سیکنڈ جو ہمارے پاس چوائس ہے یعنی کہ کی ورڈ سے آپ اس کی ریلیشن شپ آپ اسٹیبلش کریں یہ ایڈا میں یہ چیز اویلیبل ہے ایڈا پروگرامنگ لینگویج آپ کو یہ پرووائڈ کرتی ہے اس کے علاوہ چند اور پروگرامنگ لینگویجز بھی ہیں جس میں یہ چیز اویلیبل ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کی ورڈ یوز کرتے ہوئے جب آپ پیرامیٹر پاس کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے یہ پڑھنا بہت آسان ہے ایکچوئل پیرامیٹر اور فارمل پیرامیٹر دونوں کی کورسپونڈنس وہاں پر سامنے نظر آ رہی ہے کون سا ویریبل کس ویریبل کے ساتھ جا رہا ہے اور غلطی کرنے کا امکان کم ہو جاتا ہے جب آپ پوزیشنل کے ذریعے جب آپ پیرامیٹر پاس کریں گے تو غلطی کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں خاص طور پہ جب وہ پیرامیٹر کی ٹائپ ایک ہی ہو تو یہاں پر آپ کا کمپائلر ٹائپ چیکنگ بھی آپ کو کوئی ایرر نہیں دے گا تو یہ ایک اس کا فائدہ ہے کہ اس کی ریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے تھوڑا سا نقصان یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تھوڑی سی رائٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی اس میں اور ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور کمپائلر جو رائٹر جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا اور کام کرنا پڑتا ہے پہلے ایک اسٹینڈرڈ طریقے سے اس کی کورسپونڈنس جو ہے وہ میچ ہو رہی تھی ون ٹو ون طریقے سے اب جو ہے کہ کی ورڈ کو میچ کر کے اور پھر اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے تھوڑا سا کمپائلر رائٹر کے طرف بھی تھوڑا سا ایکسٹرا کام ہے یہاں پر یہ چیز یاد رہے کہ ایڈا دونوں طریقے سے پیرامیٹر پاسنگ کی سپورٹ آپ کو دیتی ہے اور آپ کو یہ کام کرنے کی اجازت دیتی ہے جب آپ ایک پروگرام کریں تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ایک ہی طریقے سے ہر جگہ پروگرام لکھیں ایسا نہ ہو کہ کچھ جگہوں پہ آپ نے پوزیشنل یوز کیا اور کچھ جگہوں پہ آپ نے کی ورڈ سے یوز کیا ہے اس سے پڑھنے میں کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال from programming language point of view probably Ada is a better choice because یہ آپ کو یہ چیز بھی مہیا کرتی ہے اور اس سے غلطی کرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور ریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے دوسرا ایشو جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے ڈیفالٹ پیرامیٹرز کا کہ ڈیفالٹ پیرامیٹرز کیا چیزیں ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈیفالٹ پیرامیٹرز کیا ہیں کس طریقے سے ڈیفائن کیے جاتے ہیں اسپیسیفائی کس طریقے کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے ڈیزائن سے ریلیٹڈ ایشوز کو ہم ڈسکس کریں گے we have these concept of default which is is available in Ada and C plus plus also here this example from Ada we have this procedure sort where we have list which is of list type and we have parameter length which is of type integer and the default value for the length is 100. So when we provide a default value for one of the parameters, then what we can do is we need not specify that particular parameter. We need not pass that particular parameter, and we may pass only one parameter, such as uh, here with a sort list A. In this particular case, since the second parameter is missing, that is the value of length is missing, that means کہ اب جو length کی جو default value ہے جو کہ ایک سو آپ نے پہلے اوپر specify کی تھی وہ یوز کی جائے گی اور پھر اس پروسیجر کے اندر وہی لینتھ یوز ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ سی پلس پلس میں بھی اس سے ملتا جلتا کانسیپٹ اویلیبل ہے ایکچولی ڈیفالٹ پیرامیٹرس کا کانسیپٹ وہاں پر بھی اویلیبل ہے ڈیفالٹ پیرامیٹرز میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات اگر آپ نے ایک اسٹینڈرڈ پروٹوکول آپ نے دی ہوئی ہے ایک انٹرفیس آپ نے پرووائڈ کیا ہوا ہے اور آپ اس انٹرفیس کو کسی وجہ سے ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ بیچ میں ڈیفالٹ پیرامیٹرز آپ یوز کر رہے ہیں اور کوئی اسٹینڈرڈ سی ویلیوز دے رہے ہیں کہ ایسی کہ جہاں پر آپ نے پہلے جس طریقے سے اس پروگرام کو یا اس فنکشن کو کال کیا ہوا تھا وہاں پر وہ پیرامیٹر پرووائڈیڈ نہیں تھا اور آپ نے یہاں پر اس کی کوئی ڈیفالٹ ویلیو دے دی تو اس سے یہ ہے کہ جو پرانا پروگرام ہے وہ it will simply take this default parameter جب اس کو نئے انٹرفیس کے ساتھ آپ اسے کال کریں گے جب آپ اسے لنک کریں گے تو پرانے پروگرام میں کوئی چینج نہیں کرنی پڑے گی وہی ڈیفالٹ ویلیو استعمال ہو جائے گی and your program will work so یہ اس اس کا ایک فائدہ ہے نقصان کا بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے یعنی کہ آپ نے ان انٹینشنلی وہ پیرامیٹر مس کر دیا ہے تو کمپائلر اس غلطی کو نہیں پکڑے گا کمپائلر کو پتہ نہیں لگے گا کہ آپ نے یہ جان بوجھ کے ایسا کیا ہے یا کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے کمپائلر نے اگر وہ آپ نے مس کر دیا ہے اس نے ڈیفالٹ ویلیو کو یوز کیا اور وہ پروگرام آگے چل پڑا اور پھر ظاہر ہے کہ اس سے غلط آپ کو رزلٹ ملیں گے تو یہ ایک بڑا میجر جو ہے ایشو ہے اور اس کی وجہ سے کافی غلطی ہونے کے چانسز رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جاوا نے سی پلس پلس کا ڈیفالٹ پیرامیٹر کا جو ماڈل تھا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا بلکہ وہاں پر اس چیز کو ڈسکارڈ کر دیا گیا تاکہ اس طرح کی غلطی ہونے کے چانسز نہ رہیں یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ریڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یا غلطی کو اوائڈ کرنا یا غلطی کو روکنا ہمارا پروگرامنگ لینگویج کے ڈیزائن کا پہلا مقصد ہوتا ہے رائٹیبلٹی یا پروگرام میں چینجز جو ہیں مینٹننس بہرحال ایک امپورٹنٹ چیز ہے لیکن اس کے اور بھی طریقے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیکن چانسز جہاں پر غلطی ہونے کے ہوں وہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ اپنی پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ اس میں وہ ڈیزائن نہ لے کے آئیں جس سے کوئی پروگرامر غلطی کر سکے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سب پروگرام کے حوالے سے جو مختلف جو پیرامیٹر جو پاسنگ کے جو میکنزمس ہیں وہ کیا کیا ہیں اور اس میں کیا ڈیزائن آپشنز اویلیبل ہیں and what are the issues parameters and parameter passing the semantic models that we have there are in mode out mode and in out mode conceptual model of transfer are we a move value اور ہمارے پاس پیرامیٹر پاسنگ کے جو تین مختلف موڈس اویلیبل ہیں وہ ہے ان موڈ یعنی کہ پیرامیٹر جو ہے وہ سب پروگرام کے اندر جا رہا ہے اور وہاں پر اس کی ویلیو چینج نہیں ہو رہی یا اگر وہ اس میں کوئی ویلیو چینج کریں گے that will not be reflected تو ایک ویلو سب پروگرام کو دی جا رہی ہے آؤٹ موڈ کا مطلب ہے کہ وہ ویلو سب پروگرام سے واپس آ رہی ہے اور تیسرا ان آؤٹ موڈ جس میں ایک ویریبل اسے کو ویلو دی جاتی ہے سب پروگرام کے اندر وہ ویلو چینج ہوتی ہے اور وہ واپس ویلو ریفلیکٹ ہوتی ہے جہاں پر سے وہ کال کیا جا رہا ہو تو in mode out mode and in out mode جو ڈیزائن ایشوز جو کمپائلر رائٹر کے لیے جو اویلیبل ہیں یا چوائسیز اویلیبل ہیں کہ کیا پوری ویلیو کو موو کرنا ہے ویلیو پاس کرنی ہے اس کی کاپی بنا کے پاس کرنی ہے یا کہ اس میموری لوکیشن کا ایکسس پیتھ جو ہے اس کو ہم نے پاس کرنا ہے تو یہ دونوں طریقے سے ہم یہ تینوں چیزیں اچیو کر سکتے ہیں یعنی کہ in out and in out ہم بائی ریفرنس یعنی کہ اس کا ایکسس پاتھ موو کرتے ہوئے بھی ہم ان کا جو ماڈل ہے اس کو اچیو کر سکتے ہیں بائی ویلو بھی ہم آؤٹ اینڈ ان آؤٹ دونوں کو اچیو کر سکتے ہیں یہ کیسے اچیو کر سکتے ہیں اس کا تذکرہ میں آگے چل کے کروں گا لیکن بہرحال جس طریقے سے میں نے کہا کہ ویلو پاس کرنے سے بھی ہم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اب یہ ہمارے ڈیزائن چوائسیز ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے تو آئیے ذرا ان کو ایک نظر دیکھتے ہیں the implementation model move physically اور move the S path that is we make copy and then in send there we pass the point variable so سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا ہم کاپی بنا کے اس کو موو کریں یا کہ بائی ریفرنس اس کو موو کریں یا اس کا پوائنٹر موو کریں آپ یہ جانتے ہوں گے کہ سی پلس پلس میں آرڈنریلی ہر چیز کی ایک کاپی بن کے وہ جاتی ہے تو آپ اس کی کاپی بنا کے اس کو موو کرتے ہیں تو it is pass by value لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ اگر ریفرنس کے ذریعے اس کو پاس کر رہے ہو تو you can also declare const تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز بائی ریفرنس موو کی جا رہی ہے یہ کانسٹنٹ ہے یہ پروگرام کے اندر سب پروگرام کے اندر اس کی ویلیو آپ چینج نہیں کریں گے آپ کو اس کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ ان یہ دونوں طریقے سے آپ اچیو کر لیتے ہیں اب دی کوشچن ایز کہ کس جگہ پہ کیا کرنا چاہیے اور مختلف پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں ان کے پاس کیا ڈیزائن کے ایشوز یا آپشنز اویلیبل ہیں جب آپ اسے کاپی بنا کے اسے موو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پورے ڈیٹا کی ایک کاپی آپ کو بنانی پڑے گی if that data is large کوئی بڑا ڈیٹا اسٹرکچر ہے یا بڑی ایرے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بڑا ایریا کاپی کرنا پڑے گا اور then this whole thing is move to the subprogram اور اس ایریا میں وہ جا کے جہاں پر اس کے لیے جگہ بنائی گئی ہے اس جگہ پہ وہ سارا ڈیٹا کاپی کرنا پڑے گا سو so, یہ in itself can be quite expensive کہ اس میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے آن دی ادر ہینڈ جب آپ اس کا پوائنٹر یا اس کا پاتھ جب آپ موو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ you are only going to send this pointer کہ یہ اس کا میمری ایڈریس ہے اور یہاں پر یہ ڈیٹا پڑا ہے اور یہاں سے آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں the question is why not always send that memory address اور جب ہم ایکسٹرا ہم کیوں برڈن لیں کہ اس کو کاپی بنا کے اس کو بھیجیں جب آپ اسے میموری ایڈریس آپ پاس کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑا باریک سا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ that is always an indirect reference آپ کا جو میموری ایڈریس ہے سب سے پہلے آپ اس جگہ پہ جاتے ہیں اس ویریبل پہ اس ویریبل پہ آگے جو ہے وہ یہ انفارمیشن پڑی ہوتی ہے کہ یہ جو ایکچوئل ویریبل ہے وہ کس جگہ پہ ہے تو جب آپ اس ایکچوئل ویریبل کو یوز کریں گے so it will always be an indirect reference تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک لیول آف انڈائریکشن سے آپ کو جانا پڑے گا تو یہ ایک تھوڑا سا دوسری طرف ایفیشنسی کا ایشو ہو جاتا ہے ایک طرف یہ ہے کہ اس ڈیٹے کو کاپی کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو تھوڑی سی ایفٹ کرنی پڑے گی آن دی ادر ہینڈ اگر آپ نے اس ڈیٹے کو کاپی نہیں کیا تو پھر آپ کو یہ انڈائریکٹ ریفرنس آپ کو یوز کرنا پڑے گا which obviously has its own overhead آپ کو تھوڑا سا ایک اور میموری سائیکل آپ کو چاہیے ہوگا آپ کو انسٹرکشن آپ کو ذرا زیادہ چاہیے ہوگا آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا اس انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تو یہ دو مختلف آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہیں ایڈا میں ایسا ہے کہ جو چھوٹے جو ویریبلس ہیں جو چھوٹے اسٹرکچرس جو ہوتے ہیں they are passed by value کیونکہ اس میں اس کو کاپی کرنے کا اوور بہت تھوڑا سا ہوتا ہے اور جو بڑے اسٹرکچر جو ہیں یا بڑا ڈیٹا کا ایریا جو ہے they are pass by reference C C plus plus میں it is always pass by value even the reference pass by value and Fortran میں جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں it is always always passed by reference لیکن فورٹرین میں یہ چیز یاد رہے کہ وہاں پر صرف ان موڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے وہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ویریبل ہے آپ اس کی ویلو چینج نہ کریں ایڈا میں آپ یو کین اسپیسیفائی کہ دس از ان سی پلس پلس میں آپ اسے کانسٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ریفرنس eh, آپ پاس کرتے ہیں یا اگر آپ نے ریفرنس پاس نہیں کیا تو اٹ از انی وے جو پاس بائی ویلو ہے اور ان ہے ایکسپٹ کہ اگر وہ آپ کی ایک ایرے ہے سو so, یہ ایک تھوڑی سی انیملی ہے سی پلس پلس میں لیکن بہرحال یہ eh, کچھ اس طریقے سے ہے تو یہ ہمارے پاس پاس بائی ویلو یا بائی ریفرنس ان موڈ یعنی کہ ایسا ویریبل ایسا پیرامیٹر جس کی ویلو سب پروگرام کے اندر چینج نہ ہو رہی ہو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دوسرے اور موڈز جو ہیں ان ان کے کے پاس پاس لیے ہمارے کیا اویلیبل ہیں second mode is the out mode in this particular case we have this local value is passed back to the caller and we usually have physical move, and in this case physical move is usually used. The disadvantages are that uh, if the same parameter is bound to two different parameters, same actual parameter is bound to two different formal parameters, we have a collision situation. Here is this one example. We have this procedure sub1 this y will be copied into x and z will be copied into x. The problem is کہ here we have a conflict situation. جب ہم اس سے واپس آئیں گے کون سا والا جو ہے وہ ویلیو جو ہے وہ ایکس میں کاپی کی جائے گی اگر وائی کی ویلیو پہلے ایکس میں کاپی کی جاتی ہے اور اس کے بعد زیڈ کی ویلیو ایکس میں کاپی کی جا رہی ہے تو ان دیٹ کیس ظاہر ہے کہ جو بعد میں ویلو لکھی گئی ہے ایکس تو اے کی ویریبل ہے سو وہ زیڈ کی ویلو یہاں پر آئے گی اور اگر پہلے زیڈ کی ویلو لکھی گئی ہے ایکس میں اور اس کے بعد وائی کی ویلو ایکس میں لکھی گئی ہے تو ان دیٹ کیس پھر وائی کی ویلو اوور کر دے گی اور زیڈ کی ویلو لوز ہو جائے گی so when we have the out mode we have these this kind of conflicting situation so this is one of the disadvantages of out mode so in the out mode ہمیں یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے ہمیشہ کہ اگر ایک ہی پیرامیٹر دو مختلف فورن پیرامیٹر کے ساتھ آپ نے اس کی بائنڈنگ کی ہے تو then we may get unpredictable results یہ تو ایک ایشو ہے جو کہ ایک پروگرامنگ کا ایک جنرل ایشو ہے تو دوسری جو ہم نے بات کی تھی کہ یوزلی جو فزیکل کاپی جو ہے وہ اس سے واپس موو کی جاتی ہے اچھا اگر یہ فارمل پیرامیٹر جو ہے اور ایکچوئل پیرامیٹر کی جو بائنڈنگ جو ہے ظاہر ہے کہ جس ویریبل میں یہ چیز واپس جا کے آپ نے ایسوسیٹ کرنی ہے آپ نے اس کا ایڈریس آپ دے سکتے ہیں تو یوزلی جس طریقے سے میں نے کہا کہ آپ کو جو فارمل پیرامیٹر ہے جو سب پروگرام میں جو آپ کا ویریبل ہے اس کی ویلیو آپ جو ایکچوئل ویریبل ہے جب آپ ریٹرن کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کاپی کر سکتے ہیں کاپی کی جاتی ہے یوزلی بالکل اس چیز کے الٹ ہے جو ہم پاس بائی میں کرتے ہیں کہ جہاں پر ایکچوئل پیرامیٹر کی ویلو فورن پیرامیٹر میں کاپی کی جاتی ہے لیکن اگر ہم نے ایکچوئل پیرامیٹر کا جو ریفرنس جو ہے وہ ہم نے پاس کیا ہو تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس جو فارمل پیرامیٹر جو پروگرام کے اندر جو ہے وہ وہی والا ایڈریس یوز کرے گا اور پھر آپ کو ایکچولی اس ویلو کو موو uh, کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سو so, جو بھی آپ کی چینجز ہوں گی وہ وہاں پر ریفلیکٹ ہوتی جائیں گی تو یہ چیز دونوں طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکتی ہے لیکن ونس اگین کیونکہ پھر وہ ایک لیول آف انڈائریکشن آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویریبل جو ہے یہ اس ٹیک پہ ویریبل نہیں پڑا ہوگا یہ ویریبل کہیں پر اور پڑا ہوگا ایک لیول آف انڈائریکشن ہوگا تھوڑا سا انفیشنٹ ہوگا تو ٹپیکلی یہ ویلو وہاں پر واپس پاس کی جاتی ہے اور وہاں پر کاپی ہو جاتی ہے بالکل اس کا الٹ ہے جیسا کہ ہم پاس بائی ویلیو میں کرتے ہیں تیسرا جو موڈ ہے وہ that is the in in out mode out mode میں بھی ہمارے پاس وہی چوائسیز اویلیبل ہیں جس طریقے سے ہمارے پاس ان یا آؤٹ موڈ میں اویلیبل ہیں ٹپکلی ان آؤٹ موڈ جو ہے it is pass by reference that is وہ ایکسس پاتھ ٹپکلی اس میں موو کیا جاتا ہے لیکن you can copy the value and then get the value back دونوں طریقے سے اس کو کیا جا سکتا ہے what are the issues and what are the consideration آئیے ذرا ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں in pass by reference we have the same kind of situation that we had in case of out that is there is the chance of actual parameter collision get the values and change the valued if you pass the same parameter then you have problem we have the same problem earlier we also another kind of problem element collisions in this particular sub wind A J and if I is equal to J then it is the same situation that we had previously that is وہ ایکس ایکس کی ہم نے کر دی اگر آئی اور similarly we can also have um we pass formal then there are global there is this collision formal root cause of all these provided then is necessary so if there is a global variable once again we can have the same kind of situation نا the question really is that, you know, we have uh, both these uh, mechanisms available, that is, we pass an access path or we pass the value when we send the value in, and we copy the value back. So what are the issues and what are the benefits in both these cases? In both these cases that is passing the access path یعنی کہ پاس بائی ریفرنس جو کیس ہوتا ہے اس میں ایشو جو ہے وہی ہے کہ جب ہم ریفرنس سے پاس کریں گے تو one level of indirection is there and لیکن اس میں یہ ہے کہ کیونکہ اسی ویریبل کو آپ کاپی بھی آپ نے کرنا ہے اور پھر آپ نے اسی میں ویلیو میں آپ نے چینجز بھی کرنی ہے پھر تو اس لیے یہ عموماً یہ پاس پہ ریفرنس کیا جاتا ہے دیٹ از اس کا پرووائڈ کر دیا جاتا ہے کہ اس پرٹیکولر ویریبل میں ہی جا کے اس کی ویلیوز چینج کرنی ہے but there is this one level of indirection available there جو دوسرا موڈ ہے یعنی کہ جب آپ پیرامیٹر بھیج رہے ہیں تو اس وقت اس کی کاپی بنائی جاتی ہے اور جب وہ اس کو واپس جب فنکشن سے یا پروسیجر سے واپس آتے ہیں تو اس کی کاپی واپس جو اس میں چینجز کی ہوئی ہیں those changes are reflected back یعنی کہ وہ کاپی جو ہے وہ جس طرح ہم نے آؤٹ موڈ میں دیکھا تو وہ وہاں پر واپس لوکل ویریبل جہاں پر جو ایکچوئل ویریبل تھا لوکل ویریبل اس میں کاپی کر دیا جاتا ہے تو یہ جاتے وقت ایکچوئل سے لوکل میں کاپی اور ریٹرن کرتے وقت لوکل سے ایکچوئل میں کاپی یہ دونوں یہاں پر کام ہو رہے ہیں دی کوشچن از کہ why would you want to do that اور اس کے کیا فائدے یا نقصانات ہیں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے یاد رکھنی وہ یہ ہے کہ آج کل خاص طور پہ جو کمپیوٹنگ کا انوائرمنٹ ہے وہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کا انوائرمنٹ ہے تو جس جگہ سے آپ کسی فنکشن کو کال کرتے ہیں یا کہیں پر کسی آپ آبجیکٹ کو میسج بھیجتے ہیں both of these they may not be present in the same memory space وہ اسی کمپیوٹر پہ ضروری نہیں ہو ایک ایک کمپیوٹر پہ ہوگا دوسرا دوسرے کمپیوٹر پہ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ وہ اس میموری اسپیس میں اویلیبل نہیں ہے تو آپ کسی ایک کمپیوٹر کا جو فزیکل میموری کا ایڈریس جو ہے وہ دوسرے کمپیوٹر کو آپ نہیں دے سکتے کہ بھائی اس ایڈریس پہ جا کے آپ چینجز کر لو so in those particular cases you have to send a copy and then you get a copy back تو آپ یہ ایکسس پیتھ کے ذریعے اس کو کرنا اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے کیونکہ وہ فزیکل میموری ایڈریسز جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں تو یہاں پر جہاں پر آپ کا ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ ہے وہاں پر آپ کو عموماً آپ کو یہ کاپی ریزلٹ یہ چیز کہلاتی ہے یعنی کہ آپ اس کی کاپی بھیجتے ہیں اور ریزلٹ اس کا واپس لیتے ہیں تو پاس بائی کاپی ریزلٹ آپ کو کرنا پڑے گا جب بھی آپ ان آؤٹ موڈ آپ کر رہے ہیں لیکن آن دی ادر ہینڈ ظاہر ہے کہ ڈیٹا کو کاپی کرنا اور ڈیٹا کو کاپی واپس کرنا اس میں کچھ اوور ہیڈ لگتا ہے تو یہ اس کا ڈاؤن سائڈ ہے اس پرٹیکولر کیس کی ایک اور چیز یہاں پر یہ یاد رہے کہ جب ہم ان پیرامیٹرس کو پاس بائی ریفرنس کر رہے ہیں اگر ہم اس طرح کے انوائرمنٹ میں ہیں کہ جہاں پر یہ کنکرنٹ پروگرامنگ ہو رہی ہے ایک سے زیادہ پروگرام اور پروسیسز یا تھریڈز آپ کے چل رہے ہیں اور اس ویریبل کو آپ نے پاس بائی ریفرنس آپ نے مختلف جگہوں پہ کیا ہوا ہے تو اس جگہ پہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے اس کی ویلیو چینج کی ہے ایک جگہ پہ تو وہ سب جگہ پہ وہ چیز ریفلیکٹ ہوگی جب آپ ویلیو ریزلٹ یا کاپی ریزلٹ سے آپ جب کر رہے ہیں تو کیونکہ وہ اس کی لوکل کاپی بن گئی تو ایک جگہ پہ جب آپ نے اس کی چینجز کی تو باقی جگہ پہ وہ چینجز ریفلیکٹ نہیں ہوں گی اور وہ چینجز جو ہے وہ بعد میں جب وہ ریزلٹ اس کا واپس آئے گا تو پھر بھی اسی کیس میں ہوگی کہ اس کے بعد اگر کوئی اس کو ریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ میں جہاں پر آپ ایک ہی ویریبل کی ملٹیپل کاپیز آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ پرابلم ہو سکتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے کوہیسو بعض نہیں رہتا ایک جگہ پہ آپ کو کچھ ڈیٹا نظر آ رہا ہے دوسری جگہ پہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے حالانکہ یہ وہی ویریبل ہے تو یہ اس کے پروز اینڈ کونس ہیں the next issue is the type checking of parameters it is نا consider to be a very important concept for reliability early programming languages they did not have and and and and and even languages Languages like like 1477 original version of of C, C++, they did not have type checking parameters. Pascal, Modular 2, 1490, Java, Ada, it is is always required. NCC the the choice made by user because کیونکہ بیکورڈ کمپیٹیبلٹی کے لیے پرانے سی کے جو پروگرامز تھے ان میں یہ چیز اویلیبل نہیں تھی تو وہاں پر ان کو کمپائل کرنے کے لیے the choice is made by the user parameter passing how it is implemented in ALGOL sixty and most of it descendants they use the run time stack for passing the parameters so what happens is the value is copy it to the stack and references are indirect to the stack and in that particular case they are the result are the same we should have limited way to variables which means one way تو یہ جو اسٹیک لینگویجز جو ہیں یہ ان میں جو ویلیوز اور ریفرنسز جو رکھے جاتے ہیں وہ اسٹیک پہ ایکٹیویشن ریکرڈ میں رکھے جاتے ہیں اسٹیک ڈائنمک لینگویج کون سی ہے کہ وہ والے لینگویج جس میں جب کوئی فنکشن کال ہوتا ہے یا سب پروگرام کال ہوتا ہے for every activation of that sub program call اس کا ایک ایکٹیویشن ریکارڈ بنتا ہے اور وہ ایکٹیویشن ریکارڈ جو ہے وہ اسٹیک پہ رکھا جاتا ہے ایک نیا ایکٹیویشن ریکارڈ بنتا ہے جو لینگویج اسٹیک ڈائنامک نہیں ہوتی مثلا فورٹرین سیونٹی سیون یا اس سے پرانی جو فورٹرین کی ورژنس تھی وہ ایسی لینگویجز تھیں جن میں جب سب پروگرام کال کیا جاتا تھا تو ان کا ایکٹیویشن ریکرڈ ایک ہی ایکٹیویشن ریکرڈ ایک سب پروگرام کے لیے استعمال ہوگا چاہے وہ سب پروگرام کتنی بار اس کو کال کیا جائے وہی memory area fixed memory area جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا تو یہ ایک میجر ڈفرنس ہے بٹوین اسٹیک ڈائنامک لینگویجز اور دوسری لینگویجز اسٹیک ڈائنامک لینگویج میں ظاہر ہے کہ جب آپ کا یہ سب پروگرام اس طریقے سے ہوتا ہے so there is an overhead کہ وہ ایکٹیویشن ریکارڈ آپ نے کریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو اسٹیک پہ رکھنا ہے جو اسٹیٹک لینگویج ہے جس طریقے سے میں فورٹرین کی بات کی تھی کہ اس میں آپ کو وہ ایکٹیویشن ریکارڈ کریٹ نہیں کرنا پڑتا وہ میموری میں آلریڈی موجود ہے کمپائلر نے اس کو بنا کے رکھا ہے اس کے لیے اسپیس ایلوکیٹ کر دی گئی ہے تو رن ٹائم پہ آپ کو میموری مینجمنٹ کا اوور ہیڈ نہیں ہے اس کو کریٹ کرنے کا اور اس کو ڈسٹروائے کرنے کا تو اس لحاظ سے وہ تھوڑا سا ایفیشینٹ ہوتا ہے لیکن اس میں ریکرجن نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایک ہی ایکٹیویشن ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پرانی ویلیوز اگر آپ ریکرسلی کال کریں گے تو پرانی ویلیوز اوور رائٹ ہو جائیں گی تو پھر you will lose the old values جو کہ آپ کو پرانی ایکٹیویشن میں چاہیے جب آپ اس کو ریکرسلی کال کرتے ہیں وہاں سے واپس آنے کے لیے آپ کو ویلیو چاہیے تاکہ آپ پچھلی کال جو آپ نے کی تھی اس میں وہ ویلوز آپ یوز کر سکیں تو ریکرجن ایسے لینگویجز میں جو اسٹیٹ ڈائنامک نہیں ہے اس میں نہیں ہو سکتا اب جو ہمارے پاس جو لینگویجز ہیں جو ایلگول اور اس سے ڈسینڈنٹ کے ہیں جو ساری اسٹیک ڈائنامک لینگویج ہے ایکچولی جو لسپ ہے وہ بھی اسی طرح کی لینگویج ہے جس میں recursion is available and you can write recursive program actually you write recursive programs extensively in Lisp لیکن بہرحال ایلگول اور اس سے نیچے آنے والی لینگویجز جیسے کہ Pascal C C plus plus to Ada یہ ساری لینگویجز جو ہیں یہ اسٹیک ڈائنمک ہیں ان لینگویجز میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی ایکٹیویشن ہوتی ہے اس کا ایک جب آپ پروگرام آپ کال کرتے ہیں ہر کال کے نتیجے میں ایک نیا ایکٹیویشن ریکارڈ بنتا ہے اور وہ اسٹیک پہ رکھا جاتا ہے یہ اسٹیک پہ جب رکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیرامیٹرز جو ہیں وہ پاس کیے جاتے ہیں تو وہ اس ایکٹیویشن ریکارڈ میں پاس کیے جاتے ہیں اس میں اس کی جگہ بنی ہوتی ہے کہ کہاں پر آپ کے ایکچوئل پیرامیٹرز آ رہے ہیں اور وہ فارمل پیرامیٹر سے کس طریقے سے کون کون سا کس کے ساتھ جا رہا ہے اور وہ وہاں پر اس کی کاپی ہو جاتی ہے تو یہ ایک بیسک ڈفرنس ہے اب جب پاس بائی ویلیو ہے ان دیٹ پرٹیکولر کیس جو آپ کا ایکچوئل پیرامیٹر ہے اس کی ویلو اٹھائی اور وہ اسٹیک پہ رکھتی گئی جہاں پر وہ فارمل پیرامیٹر کی جگہ وہاں پر رکھی گئی ہے اور پاس بائی ریفرنس کے کیس میں اس کا پوائنٹر وہاں پر اسٹیک پہ رکھ دیا گیا اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ سی میں کو پاس بائی ریفرنس کیوں کیا گیا اور باقی تمام ویریبلس جو ہیں وہ پاس بائی ویلیو کیوں ہیں سی میں ایریز ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے ٹو نوٹ وہ یہ ہے کہ ایرے کا سائز جو ہے جب آپ ایرے کو یوز کرتے ہیں فنکشن میں ایک ون ڈائمینشنل ایرے ہو یا ملٹی ڈائمینشنل ایرے ہو تو اس کا سائز از ناٹ فکسڈ جب سائز اس کا فکس نہیں ہے ظاہر ہے کہ آپ نے پروگرام لکھنا ہے تو آپ جنیرک پروگرام آپ لکھنا چاہیں گے آپ ایسا پروگرام لکھنا چاہیں گے جس میں کسی بھی سائز کی ایرے آپ پاس کر کے تو اس کو اپنے کام کے لیے استعمال کر سکیں جب ایرے کا سائز فکس نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اسٹیک پہ بھی اس کی جگہ فکس نہیں کی جا سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا جو ایکٹیویشن ریکارڈ بنے گا اس کا سائز از ناٹ فکسڈ تو اگر آپ اسے پاس بائی ویلیو کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی ایکٹیویشن ریکارڈ فکس سائز کا ایکٹیویشن ریکارڈ آپ وہاں پر یوز نہیں کر سکتے آپ کو وہاں پر ریفرنس یوز کرنا پڑے گا اور پھر کوئی اور میموری ایریا آپ کو ایلوکیٹ کرنا پڑے گا جہاں پر اس ایرے کی ویلیو کاپی کی جائے تو یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو وہ ظاہر ہے کہ ونس اگین وہ پاس بھائی وہ ایک طرح سے ریفرنس ہی ہو گیا کیونکہ ایرے ایکچولی کہیں اور پڑی ہے اور اسٹیک پہ اس کا پوائنٹر پڑا ہے اس کا ایڈریس پڑا ہے کہ یہ ایرے کس جگہ پہ پڑی ہے تو اٹ از بیٹر ٹو جہاں پر وہ ہے وہیں پر اس کو رہنے دیا جائے وائی کریٹ ندر اسپیس دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جب آپ ایریز کو پاس کرتے ہیں تو پھر ان دیٹ پرٹیکولر کیس کیونکہ ایریز میں عموماً ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ایرے کا سائز خاص طور پہ بڑا ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ آپ کو ڈیٹا کو کاپی کرنے میں بھی ٹائم لگے گا so that is an overhead جو کہ سی کے ڈیزائنرز نے سوچا کہ اس کو کیوں ہم اوور ہیڈ یہاں پر استعمال کریں کیوں ہم اس کو ان ایفیشینٹ بنائیں تو یہ ایک انفیشینٹ بنانے کی ایک مین وجہ یہ پاس پہ ریفرنس کی ایک مین وجہ تھی کہ efficiency was a major concern لیکن اسٹیک پہ ایرے کو رکھنا ویسے بھی مشکل ہے کیونکہ ایرے کا سائز فکس نہیں ہوتا یہاں پر آپ اس چیز کو بھی دیکھیے کہ جب اسٹرکچرس میں آپ ایرے کو پاس کریں گے ان دیٹ پرٹیکولر کیس کیونکہ وہ ایرے فکس سائز کی ہوتی ہے تو اسٹرکچر کا سائز از فکسڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو exactly پتا ہے کہ کتنی بائٹس آپ کو چاہیے کتنی آپ کو میموری چاہیے فکس سائز کے اسٹرکچر ہونے کی وجہ سے اس وجہ سے آپ ایکٹیویشن ریکرڈ جو ہے اس کو آپ پورا آپ کو سائز فکس ہو کے تو آپ بتا سکتے ہیں کتنا بڑا آپ کو ایکٹیویشن ریکرڈ چاہیے اور کمپائلر کو یہ چیز کمپائل ٹائم پہ پتا ہوتی ہے so that is all you need اور اس کے بعد آپ پھر اتنی میموری جو اتنا بڑا اسٹرکچر آپ بنا کے آپ اس کو اسٹیک کے اوپر رکھ سکتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے جو آپ کی نظر میں ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسٹرکچرس میں جب ایریز ہوں تو وہاں پر آپ انہیں کیوں پاس بائی ویلیو آپ کر سکتے ہیں اور دوسری جو ایریز جو ہیں ان کو پاس بائی ویلیو کرنا کیوں مشکل ہے کیونکہ اسٹرکچر میں جو ایریز ہوتی ہیں وہ فکس سائز کی ہوتی ہیں اور اس سے پورے اسٹرکچر کا سائز جو فکس ہو جاتا ہے یہاں پر یہ چیز یاد رہے کہ یہی ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے جب ایک ایرے اسٹرکچر میں رکھی جاتی ہے تو پھر وہ ایرے جو ہے وہ آپ فنکشن سے واپس بھی آپ کر سکتے ہیں دیٹ ایرے کین بی ایک جو فنکشن جو ہے سی میں وہ ایرے ریٹرن نہیں کر سکتا اس کی ریٹرن ٹائپ جو ہے it can not be an array but if that array is part of a structure you can return that structure کیونکہ ونس اگین وجہ یہی ہے کہ اس کی جو ان دی فرسٹ کیس اس کی جو سائز جو ہے ناٹ فکسڈ وہاں پر اس نے کاپی نہیں ہو رہا جہاں پر اس کا سائز فکس ہے تو وہ کاپی آپ کو پتا ہے کہ کون کتنی بائٹس آپ نے کاپی کرنی ہے تو کمپائل کرتے وقت یہ چیزیں ساری پتہ ہوتی ہیں یہ تھی ہماری اب تک کی ڈسکشن ہم نے یہ دیکھا کہ جو مختلف پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں وہ کون سی چیز کون سا سینٹیکس مختلف اسٹیٹمنٹس کنٹرول اسٹرکچرس ویریبل کے نام وغیرہ وغیرہ سب پروگرام کس طرح ہینڈل کرتی ہیں what are the issues what are the pros and cons اب ہمارے لیکچر کا تقریباً اختتام ہو رہا ہے there are many other issues regarding programming languages for example کوئی پروگرامنگ لینگویج ایکسیپشنس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتی ہے ہم نے مختلف لینگویجز کے زمرے میں یہ چیزیں دیکھی کیا اچھی باتیں ہیں کیا بری باتیں ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کی ڈیٹیلس کیسی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر کنکرنٹ پروگرامنگ کو سپورٹ کرتی ہے تو اس میں وٹ آر دی ایشوز کیا چوائسیز اویلیبل ہیں کیا کیا چیز آپ کو اویلیبل ہوتی ہے ٹیمپلیٹس یا جنیرک پروگرامنگ کے حوالے سے کیا کچھ آپ کے پاس اویلیبل ہے یہ سارے ایشوز ہیں پروگرامنگ لینگویجز کے حوالے سے which require lot of discussion unfortunately ہمارے پاس اس کورس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان ایشوز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جا سکے جب ہم نے ان ایشوز کو مختلف پروگرامنگ لینگویجز کو دیکھا تھا تو ہم نے وہاں پر کچھ اس کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کیا تھا بہرحال کسی ایڈوانس کورس میں شاید اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جا سکے لیکن یہاں پر اس کی گنجائش نہیں ہے اب میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ریپ اپ کروں گا اور میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے جو ہم نے پروگرامنگ لینگویجز کے جو اس کورس میں جو مختلف کانسیپٹس جو ڈسکس کیے ہیں ان میں جو خاص خاص باتیں ہیں ان کو ایک بار پھر سے دوہرا لیا جائے اور میں وہ جو چیزیں جو ہیں وہ ان کو سمرائز ایک طریقے سے کر دوں کہ آپ کو کن چیزوں کو خاص طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کو سلائڈ پہ لے چلتا ہوں اور وہ پوائنٹس ایک ایک کر کے چند ایک جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں میرے خیال میں ان کو دوہرا دوں تاکہ یہ چیزیں آپ کو ذہن نشین ہو جائیں تو آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں First of all, there are different programming languages for different problems. So we have uh, many different programming paradigms. We have imperative programming languages, we have declarative programming languages, we have functional programming languages, we have object-oriented programming languages, we have scripting languages, and we have uh, many other special purpose languages. تو یہ مختلف پروگرامنگ لینگویجز ہیں مختلف پیراڈائمس ہیں جس میں امپیریٹو پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ most programming languages they fall in to this category جو ہماری C Java C plus plus یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویجز تو ہیں اپنی جگہ پہ لیکن بہرحال یہ امپیریٹو پروگرامنگ لینگویج ہیں جو بیسک فون نیومن آرکیٹیکچر پہ بیس کرتی ہیں جس میں assignment statement plays a very important role جو دوسری لینگویجز جو ہیں ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویج ہے جس میں ہم نے پرولگ دیکھی تھی اور ہمارے پاس ایس کیو ایل ہے یہ لاجک پروگرامنگ اور اس طرح کی چیزوں کے لیے یہ زیادہ یوزفل ہے فنکشنل پروگرامنگ لینگویج جس کی ہم نے ریپرزینٹیو لینگویج لسپ کو دیکھا تھا اسی طریقے سے اسکرپٹنگ پروگرامنگ لینگویجز ہم نے دیکھی تھیں مختلف جو ویب پیجز کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں یا کسی اور کاموں کے لیے بھی ہیں and there are many other special purpose languages تو یہ پہلی بات تو یہ ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح کا پرابلم ہمیں سالو کرنا ہے کس طرح کا پرابلم ہے جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو ایسا پرابلم عام طور پہ جو جنرل پرپز کمپیوٹنگ کا جو پرابلم ہے اس میں آج کل ہم آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویجز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اگر آپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے پرولاگ یا لسپ کو استعمال کیا جائے گا جو ویب پیجز کی ڈیولپمنٹ ہے that is typically hybrid kind of environment جس میں آپ اپلیکیشن کا لاجک جو ہے وہ تو آپ کسی مین پروگرامنگ لینگویج جیسے کہ سی پلس پلس یا جوا میں آپ ٹپکلی لکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ویب پیجز جو ہیں جو ویب پہ اس کی ریپرزنٹیشن ہے جو پریزنٹیشن جو ویب پہ ہے اس کے لیے اسکرپٹنگ لینگویجز یوز کی جا سکتی ہیں scripting languages typically are not used as the main programming language جس میں آپ کی مین اپلیکیشن وہ سکرپٹنگ لینگویج میں بنی ہو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو بہت سارے ایشوز آئیں گے اس کو مینٹیننس کے ایشوز ہوں گے تو جو آپ کی جو کور ہے جو اپلیکیشن کی وہ آپ کو جاوا یا سی پلس پلس میں بنانی چاہیے اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اسکرپٹنگ اگر لینگویج یوز کرنی ہے ویب پیج ڈیولپ کرنا ہے تو پھر اس کو یوز کیا جا سکتا ہے سو so یہ تو سب سے پہلا اور امپورٹنٹ پروگرامنگ پیراڈائمس کے حوالے سے یہ پہلا پوائنٹ تھا then the second point is most and that is the most language criteria it language directly related with maintainability جب ہم کسی پروگرامنگ لینگویج uh, کو ایویلیویٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہماری یہ کنسنٹریشن عام طور پہ ہے کہ یہ کتنی آسان ہے اس میں پروگرام کو مینٹین کرنا تو اس لحاظ سے readability is a very important consideration اور ریڈیبلٹی کے جو پیرامیٹرز جو ہیں وہ یہ ہے کہ سینٹیکس اس کا کیسا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی ٹائپنگ کیسی ہے کیا یہ ڈائنامک ٹائپنگ ہے یا اسٹیٹک ٹائپنگ ہے اگر ڈائنامک ٹائپنگ ہوتی ہے تو اس میں ریڈیبلٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں بیکاز آپ کو ویریبل کے ٹائپ کا نہیں پتا تو ظاہر ہے کہ آپ نیچے پروگرام جب آپ ریڈ کر رہے ہیں تو بعض کا غلطی کر جاتے ہیں تو ایسی لینگویجز جو ڈائنامکلی ٹائپ لینگویجز ہیں اس میں ریڈیبلٹی زیادہ مشکل ہے ایسی لینگویجز جو اسٹیٹک ٹائپنگ جس میں ہے اس میں ریڈیبلٹی زیادہ ہے لیکن ڈائنامک ٹائپنگ کے ساتھ فلیکسیبلٹی آپ کو ملتی ہے پولیمارفیزم اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر اسٹیٹک ٹائپنگ اگر آپ کریں گے تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں لیکن غلطی کرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور وہ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک بہتر لینگویج ڈیزائن ہے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو اسکرپٹنگ لینگویجز جو ہم نے دیکھی تھیں اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لینگویجز جو تھیں وہ ڈائنامکلی eh, وہ ٹائپ تھیں اس میں ویریبل کے ٹائپ ڈائنامکلی ڈیٹرمن ہوتی ہے تو ایسا کام جہاں پر آپ کو چھوٹا سا کام آپ کا کرنا ہو کہ جو اس کا کانٹیکس جو ہے وہ ایک پیج تک لمیٹڈ ہے اسکرپٹنگ لینگویجز میں تو وہاں پر اس طرح کی چیزوں میں تو یہ کام ڈائنامک ٹائپنگ کا چل جاتا ہے لیکن اگر آپ کی اپلیکیشن ایسی ہو جو بڑی اپلیکیشن ہے جس میں آپ کو کافی آپ کا لاجک ہے اور اس کا کانٹیکسٹ ایک پیج تک لمیٹڈ نہیں ہے ایک گوئی تک لمیٹڈ نہیں ہے تو in that case dynamic typing جو ہے وہ کوئی اچھا پروگرامنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کانسیپٹ نہیں ہے بیکاز مینٹنیبلٹی سفرس اور وہ ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے اینڈ پھر اس کو ہینڈل کرنا اس کو سمجھنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ڈائنامک ٹائپنگ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رن ٹائم پہ چیکنگ ہو رہی ہے تو ایفیشنسی بھی آپ لوز کریں گے ایفیشنسی لوز کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رن ٹائم پہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ کا پروگرام کریش ہو جائے گا جو آپ کمپائل ٹائم پہ جو چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں دے آر آلویز بیٹر لیکن ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑی سی آپ فلیکسیبلٹی آپ لوز کریں گے then the the next issue is side side effects effects are mainly because of the assignment statement and aliasing side effects they reduce readability and cause side effects جو ہیں this is a very important concept side effects جو ہیں یہ ایلیسنگ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور اکثر جب آپ فنکشنس کو کال کرتے ہیں سب پروگرامس کو کال کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں اگر گلوبل ویریبلس وغیرہ آپ یوز کر رہے ہوں تو وہ بھی آپ کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں تو اس سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں سائڈ افیکٹس جو ہیں اس سے پروگرام کا لاجک جو ہے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اور غلطی کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے ڈیبک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو سائڈ افیکٹس کو لمٹ ٹڈ آپ کو رکھنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے پروگرام میں کم سے کم سائڈ افیکٹس ہیں اور سائڈ افیکٹس زیادہ پیدا اس وقت ہوتے ہیں جب آپ ایسا فنکشن لکھیں جب اے اس میں ایک سے زیادہ آپ کام کر رہے ہوں اور مختلف ویریبلس کی ویلیو ایک ہی وقت میں آپ چینج کر رہے ہوں اگر آپ ایسا کریں گے تو غلطی ہو جاتی ہے جیسا کہ میں نے کہا اور پھر اس کو بہت مشکل ہے اس کو سنبھالنا ڈبک کرنا سمجھنا اور ظاہر ہے کہ اس سے آپ سے ریزلٹس بھی ان ریلائبل آ جاتے ہیں تو سائڈ افیکٹس کے بارے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور یہ فوریومن آرکیٹیکچر جو اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ جہاں سے آئی جو ہمارے پاس جو پروگرامنگ لینگویجز جو ہمارے پاس سی یا اس طرح کی پروگرامنگ لینگویجز جو ٹپکلی جن میں ہم پروگرام کرتے ہیں ان میں سائڈ افیکٹس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اور ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے the next important issue is the operand evaluation order operand evaluation order یہ بھی اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ پورٹیبلٹی کے uh, لیے بڑا خطرناک سی چیز ہے اگر کوئی پروگرامنگ لینگویج ایسی ہے جس میں آپرینٹ ایویلیشن آرڈر اسپیسیفائڈ نہیں ہے یعنی کہ اگر کسی آپریٹر کی آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ کو پہلے آپ ایویلیٹ کریں گے یا آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپرینٹ ہے اس کو ایویلیٹ کریں گے دونوں میں سے کس کو کریں گے اگر پروگرامنگ لینگویج جیسا کہ سی جو ہے وہ اس معاملے میں خاموش ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپائلر رائٹر جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس کو ایویلیٹ کر سکتا ہے پہلے لیفٹ پہ یا پہلے رائٹ پہ تو پورٹیبلٹی کے ایشوز ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پہ جو کوڈ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا کمپائلر اگر مختلف طریقے سے آپرینٹ کو ایویلیٹ کر رہا ہے تو وہ اس کوڈ کو ظاہر ہے کہ پھر اس کے نتیجہ غلط ہو سکتا ہے اور پھر ایسے کیس میں آپ کو ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کو ایسے ملیں گے جو شاید ریلائبل نہ ہو یہ آپرینٹ ایویلیشن آرڈر کا بھی بہت گہرا تعلق ہے بہت قریبی تعلق ہے سائڈ افیکٹ سے یہ آپرینٹ ایویلیشن آرڈر جو اس وقت خاص طور پہ یہ انفیکٹ ہوتا ہے جہاں پر سائڈ افیکٹس آپ کے پاس ہوں اور جہاں پر سائڈ افیکٹس ہوں گے وہاں پر آپرینٹ ایویلیشن آرڈر جو ہے بیکمز اے ریئل ایشو اور اس سلسلے میں پھر لینگویج جو ہے اس کو بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ایسا اس معاملے میں بالکل کمپائلر رائٹر کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے data types and data size جو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹا سائز ونس اگین آپ کی پروگرامنگ لینگویج اس کو کلیئرلی اسپیسیفائی نہیں کرتی تو پورٹیبلٹی کا ایشو ہو جاتا ہے اور ڈیٹا ٹائپ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ primitive data types for example Boolean ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ ان نیچرل ہوگا جس طریقے سے سی میں ہے کہ بولین ویریبلس کی جگہ آپ انٹیجر وغیرہ یوز کر سکتے ہیں اور پھر اس سے ریلائبلٹی کو کمپرومائز کرتے ہیں تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو لینگویج جب ڈیزائن کی جائے تو ان میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے then we have the stack dynamic activation and they are necessary for recursion the stack dynamic activation record جس طرح کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا بڑے ڈیٹیل میں اگر اسٹیک ڈائنامک ایکٹیویشن ریکارڈ نہ ہو تو آپ ریکرجن نہیں کر سکتے ریکرجن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ایک پروگرامنگ کا بہت امپورٹنٹ ٹول ہے اور اس سے بہت سارے پرابلم جو ادروائز بہت مشکل ہیں پروگرام کرنے وہ ریکرجن کی وجہ سے کافی آسانی سے ان کا پروگرام لکھا جا سکتا ہے تو ایسی لینگویجز جس میں ریکرجن از ناٹ سپورٹڈ وہاں پر ان پروگرامس کو ان پرابلمس کو سالو کرنا بہت مشکل بن جاتا ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے اور پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں وہ اسٹیک ڈائنامک ہونی چاہیے آج کل جتنی پروگرامنگ لینگویجز آ رہی ہیں سب کی سب تقریباً اسٹیک ڈائنامک ہیں کوئی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح فورٹرن ہے اس میں کچھ میموری ویسٹ بھی ہوتی ہے کچھ آپ رن ٹائم پہ تھوڑا سا آپ ایفیشینٹ اس کو بنا لیتے ہیں لیکن ایٹ دی سیم ٹائم بہت ساری اس میں ویسٹیج بھی ہے سو پروگرامنگ لینگویجز کے ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چند چیدہ چیدہ نکات تھے ظاہر ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ڈسکشن کی اس ساری کو یہاں پر تو سمیٹا نہیں جا سکتا بہرحال میں نے جو خاص چیزیں تھیں ان کو یہاں پر ہائی لائٹ ایک بار پھر سے کرنے کی کوشش کی مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام یہ جو کورس جو ہے اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا بہرحال انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر دوبارہ کسی اور پروگرام اور کسی اور کورس کے سلسلے میں ملیں گے اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے خدا حافظ السلام علیکم